عشق کا نور اللہ تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ کا سچا شوق اور حج مقبول نصیب فرمائے آہ شوق آہ دل محبوب کا گھر مالک کا گھر میرے رب کا گھر میرے رب کا گھر یا اللہ کب بلائیں گے کب دکھائیں گے کب بیتاب آنکھوں کو نور کا شربت پلائیں گے قصہ لکھا ہے کہ ایک قافلہ حج کے لیے پہنچا اس میں ایک سچی عاشقہ تھی ہاں سچی عاشقہ گندی عاشقہ نہیں مکہ مکرمہ پہنچ کر بار بار بے تابی سے پوچھتی تھی اے نہ تو ربی ارونی اے نہ تو ربی ارونی اے نہ بے تو ربی ارونی کہاں ہے میرے رب کا گھر مجھے دکھا دو کہاں ہے میرے رب کا گھر مجھے دکھا دو کہاں ہے میرے رب کا گھر دکھا دو مجھے قافلے والوں نے کہا بس تھوڑی دیر میں دیکھ لو گی وہ اللہ والی معلوم نہیں کب سے دل میں پیاس بھرے جی رہی تھی لوگوں نے کہا وہ دیکھو سامنے کعبہ شریف ہے اللہ تعالیٰ کا گھر وہ یوں دوڑی کہ کوئی ماں بھی اپنے بچھڑے ہوئے بچے کی طرف اس طرح نہ دوڑ سکے جا کر کعبہ شریف سے لپٹ گئی پھر لپٹی رہی کافی وقت گزرا تو قافلے کی دوسری عورتوں نے جا کر دیکھا تو وہ پہنچ چکی تھی کعبہ سے لپٹ کر کعبہ کے رب کے پاس جا چکی تھی ہاں وہ عشق میں جان دے کر سچے عاشقوں کے اونچے مقام پر جا چکی تھی